جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں جنہوں نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی وہ یہ دلائل ان لوگوں کو صاف صاف بتلا رہے ہیں جو دانش رکھتے ہیں بلا شبہ رات اور دن کے ایک بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر مانتے ہیں سامعین کی کی تفسیر سماعت کفر سزا دردناک عذاب ہے اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ قیامت کے روز مخلوق کا رجوع یعنی لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہوگا ہر جاندار جس کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور بے جان ضرور وہ پھر اللہ ہی کی طرف لوٹایا بھی جائے گا کیونکہ جیسے پہلے بار اللہ نے انہیں پیدا کیا دوبارہ بھی اسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور نیک اعمال کی جزا عدل یعنی انصاف کے ساتھ دیں گے کم نہ کریں گے اور کافروں کو ان کے کفر کے سبب قیامت میں مختلف عذاب دیے جائیں گے جیسے باد سموم اور آب حمیم کے اور اسی نوعیت کے اور بھی یعنی گرم دھوئے اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب یہ جہنم جسے کافر جھٹلا رہے ہیں اسی میں رات دن ان کا بسیرا ہوگا اور گرم پھگلے ہوئے تانبے کی طرح پانی پینے کو ملے گا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا بیان اللہ پاک اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت پر اور عظمت سلطنت پر دلالت کرنے والی کیسی کیسی نشانیاں پیدا کیں جرم شمس سے نکلنے والی شعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے اے انسانوں ضیاء یعنی روشنی بنائی اور قمر کی روشنی یعنی چاند کی روشنی کو تمہارے لیے نور بنایا روشنی شمس یعنی سورج کی روشنی الگ قسم کی ہے اور چاند کی روشنی الگ نوعیت کی ہے روشنی ایک ہی ہے پھر بھی دونوں میں بڑا فرق ہے ایک روشنی دوسری سے میل نہیں کھاتی دن میں سورج کی بادشاہت ہے تو رات میں چاند کی اجرا میں سماوی دونوں لیکن سورج کے منازل نہیں مقرر کیے اور چاند کے منازل مقرر کیے پہلی تاریخ چاند نکلتا ہے تو بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے پھر اس کی روشنی بھی بڑھتی جاتی اور جرم بھی بڑھتا ہے حتیٰ کہ کامل ہو جاتا ہے گول دائرہ بن جاتا ہے اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور پورے ایک مہینے بعد پھر اپنی حالت اول پر آ جاتا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس میں فرمایا عَادَكَ الْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ چاند کے لیے ہم نے گھٹاؤ اور بڑھاؤ کے مناسب قرار دیے ہیں کہ وہ گھٹ گھٹ کر پرانی سوکھی ٹہنی کے مانند ہو جاتا ہے نہ تو سورج چاند کو جا پکڑتا ہے اور نہ رات ہی دن سے آگے بڑھ جاتی ہے ہر ایک اپنے اپنے ضابطے اور قانون کی روح سے اپنے اپنے مدار پر گھوم رہے ہیں اور سورہ نعام کی آیت نمبر چھ نو میں اللہ کا فرمان ہے وہ شمس صم حسبانہ یعنی سورج اور چاند کا اپنا اپنا حساب ہے آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ سورج کے ذریعے دن پہچانے جاتے ہیں اور چاند کی گردش سے مہینوں اور سالوں کا حساب لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابس یعنی یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا ہے بلکہ تمام مخلوقات میں ایک حکمت عظیمہ پنہا ہے اور اللہ کی قدرت پر حجت بالغہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سور سعود کی آیت نمبر ستائیس میں فرمایا وما بينهما باطلا یعنی ہم نے آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ چیزیں پیدا کی ہیں یوں ہی بے کار میں پیدا نہیں کی یہ کافروں کا گمان ہے کافروں پر دوزخ کے ذریعے ان کی ہلاکت کا سامان ہو اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں فرمایا تم خلقناکم و وانکم الینا لا ترجعون اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے کار میں پیدا کیا ہے بے کار پیدا ہو کر تم ابس مر گئے اور پھر ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے اللہ کی ذات بلند و بالا ہے وہ اللہ اکیلے عرش کریم کے رب ہیں آیات کا مطلب ہے کہ ہم حجت و دلائل کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں دن اور رات کا اختلاف اس کا مطلب یہ ہے کہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے اور رات جاتی ہے تو دن آتا ہے ایک دوسرے پر غالب آ کر قرار پذیر نہیں ہو جاتا جیسا کہ اللہ نے سورہ آراف کی آیت نمبر چوپن میں فرمایا یغش اللیل النہار یطلبہ حثیثا رات دن پر چھا جاتی ہے اور دن رات پر چھا جاتا ہے مگر کیا مجال کے سورج چاند سے جا ٹک کر کھائے اور اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر چھنو میں فرمایا فالق الاسباح وجعل اللیل سکنا اللہ تعالیٰ نے صبح کو پھوٹ کر سب پر ظاہر ہونے والی اور رات کو سکون سے گزرنے والی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کی قدرت کتنی عظیم ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر سات میں فرمایا وَكَأَيِّم مِّن آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی ہی نشانیاں بھری پڑی ہیں اور سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو ایک میں فرمایا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وما والنذر عن قوم لا غور تو کرو کہ آسمان و زمین میں کیا کچھ نشانیاں ہیں لیکن ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہ لانے والے لوگوں کو آپ کا اے نبی ڈرانا کچھ اللہ کے عذاب سے بے نیاز نہ کر سکے گا نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ آسمان و زمین میں ادھر ادھر اپنے آگے اور پیچھے نظر نہیں ڈالتے یہ نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں اور اللہ کے عقاب و عذاب سے بچنے والوں کے لیے ہیں